welcome to lecture number twenty nine of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو میئرس آف ڈسکشن پہ بات کی تھی پھر ہم نے کو ریلیشن کو ڈسکس کیا ڈفرینٹ ایسپیکٹس ریلیشن کا کیا مقصد ہے کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا اپلیکیشنس ہیں کیا امپورٹینس ہے تو ایک جنرل اوور ویو ہم نے کو ریلیشن کا کیا پھر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کو ریلیشن کے بعد ہم لائن فٹنگ جو لینئر ریگریشن کا پارٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں گے اصل میں کو ریلیشن اور ریگریشن ایک ہی قسم کے ٹاپکس ہیں اس وجہ سے ہم آج بھی کو ریلیشن اسٹڈی کر رہے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم لینئر ریگریشن پہ بات شروع کریں گے students before I start with today's like to explain to you what really correlation means means in different اس کا استعمال ہوتا کہاں پہ ہے اور کیوں کوریلیشن کو ریگریشن کے ساتھ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم کو ریلیشن کا انالیس علیحدہ کیوں کر رہے ہیں اور لینئر ریگریشن یا سمپل ریگریشن کو علیحدہ کیوں اسٹڈی کیا جا رہا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف ویریبلس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ ان ویریبلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے بھی یا نہیں کیونکہ اگر ریلیشن شپ نہیں تو پھر ریگریشن ماڈلس کو اسٹڈی کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا in other words correlation analysis آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ جو ویریبلس آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے اور ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈگری آف ایسوسیشن یعنی کس حد تک یہ ویریبلس ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں تو اگر کو ریلیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور سگنیفیکینٹ ہے اور اگر ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی high degree of association exists between the variables تو پھر ہم ریگریشن ماڈلس کو کنسیڈر کرتے ہیں لائن فٹنگ کو کنسیڈر کرتے ہیں ڈیٹے کو ڈفرینٹ ریگریشن ماڈلس ہم اپلائی کرتے ہیں اور ریگریشن ایکویشنز ڈرائیو کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ ریگریشن اکویشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پرڈکشن کرنا چاہتے ہیں پچھلا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اس ڈیٹے کو استعمال کر کے آپ ایک ریگریشن اکویشن ڈرائیو کر لیتے ہیں پھر اس ایکویشن کو استعمال کر کے فردر اپنی فور کاسٹ کر سکتے ہیں مگر یہاں ایک word of caution for all of you کہ یہ میتھمیٹیکل ماڈلس ہیں they fit the data and result is obviously as good as the original data اور اگر ڈیٹا ٹھیک نہیں تھا تو ریگریشن ماڈل جتنا مرضی سفسٹیکیٹڈ ہو جتنا مرضی ایڈوانسڈ اور اچھا ہو رزلٹ پھر بھی صحیح نہیں ہوگا اور آپ کی فورکاسٹ آپ کی جو پروڈکشنس آپ کریں گے یوزنگ دیٹ ماڈل وہ صحیح نہیں رہیں گی تو یہ اہم باتیں ہیں آئیے اب سلائڈس کی طرف چلیں چونکہ آج میں نے آپ کے لیے کافی مٹیریل تیار کیا ہوا ہے اور میں آپ کو نہ صرف بیسک فارمولی اور ایکسپلینیشنس بتا رہا ہوں بلکہ ہم ایکسرسائز کریں گے مائکروسافٹ ایکسل میں بھی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کو ریلیشن انالیسس مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جاتا تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں اس لیکچر میں کو ریلیشن پارٹ ٹو ہم کر رہے ہیں اس سلائڈ کو دیکھیے اس سلائڈ کا مقصد ہے آپ کو ایکسپلین کرنا کہ کو ریلیشن انالسس اور ریگریشن انالیسس کا فرق کیا ہے لیفٹ سائڈ پہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اسکیٹر ڈائگرام ہے یعنی جس میں پوائنٹس اسکیٹرڈ شکل میں اس کو اسکیٹر ڈائگرام کہتے ہیں اس قسم کی فگر جب ڈرا کی جاتی ہے جب پوائنٹس پلاٹ کیے جاتے ہیں تو this is what you get scatter diagram تو اس کیٹر ڈائگرام کو دیکھ کے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں whether the variables have any degree of association with each other آئیے اس پہ ذرا بات کریں تو آپ نے دیکھا یہ گراف جو لیفٹ سائڈ پہ ہے اس کی اسکیٹر ڈائگرام ہمیں بتا رہی ہے کہ پوائنٹس ایک ایسے کلسٹر کی شکل میں ہیں کہ ان میں سے ایک اسٹریٹ لائن اگر ڈرا کی جائے تو ایسے لگے گا کہ یہ سارے پوائنٹس اس اسٹریٹ لائن پر نظر آئیں گے یعنی ان کا cluster very close to the straight line تو یہاں سے ہمیں یہ نتیجہ ہم نے نکالا کہ there is a very high degree of correlation بغیر ابھی پلیز نوٹ ہم نے کیلکولیشن نہیں کی ابھی صرف ویژولی آپ اسکیٹر ڈائگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اس اسکیٹر ڈائگرام میں یہ پلاٹ جو ہم نے تیار کیا ہے اس میں جو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ان میں وہ ویریبلس جو یہ پوائنٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی آپس میں بڑی ہائی ڈگری آف ایسوسیشن ہے تو اس سے ہمیں یہ اسٹرینتھ ملی یہ بیسس ملا کہ ہم فردر آگے بڑھیں انالیسس کریں تو وہ انالیسس ریگریشن ہے ریگریشن انالیسس یعنی اب آپ نے ایک لائن اگر آپ کا لینئر ماڈل ہے تو ایک لائن آپ فٹ کریں گے اس ڈیٹے کو یعنی mathematically we will figure out how we can draw line which fits this data اور یہ پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایسی لائن جنرلی اس طرح سے ڈرا کی جاتی ہے کہ points on both of the line are nearly at equal distance یعنی سارے ڈسٹینس جب جمع کیے جائیں پوائنٹس کے to the line on one side تو distance sum of distance on both side is nearly equal تو یہ ہمیں یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر تو ڈگری آف ایسوسیشن سگنیفیکنٹ ہے یعنی it's high then we will proceed with regression analysis تو رائٹ right سائڈ کا گراف جو آپ نے دیکھا آئیے واپس چل کے سلائڈ کو دوبارہ دیکھیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر رائٹ سائڈ کا گراف کہ اب اس میں ایک لائن ڈرا کی گئی ہے یعنی لائن ہم نے اس ڈیٹے کو فٹ کی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن کی فٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے یعنی یہ اس کی یہاں پہ جو ڈگری آف ایسوسیشن ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے بٹوین دا ٹو ویریبلس تو اس ان دو گرافس کو دیکھ کے جو باتیں ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پہلی بات یہ ہے وین ڈو وی یوز کو یہ جب بھی آپ اسٹڈی کریں گے آپ ریگریشن انالیسس کرنا چاہیں گے تو پہلی آبیسلی ایکٹیویٹی یہی ہوگی کہ you will study correlation اور پھر آپ کو دو پوائنٹر دیے جا رہے ہیں پہلا پوائنٹر ہے do use it to determine the strength of association between two variables یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں second do not use it value of X given Y اور let me explain this point also یعنی اس پوائنٹ کا مقصد یہ ہے کہ کو ریلیشن جب آپ پرڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو پرڈکشن میں آلریڈی جو کیلکولیشن آف کو ریلیشن ہوتی ہے that is part of the analysis یعنی ریگریشن اینالیس جب کیا جائے گا تو it will be understood that will work out the value of con the variables تو علیحدہ کو ریلیشن انالیسز کرنا اس کنڈیشن میں کریکٹ نہیں ہوگا we don't carry out such analysis if we are going to do prediction in other if we are going to do regression then you won't do correlation relations independently تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہ کمپیرزن ہو رہا ہے simple linear correlation versus simple linear regression تو پہلا پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ calculations are the same in analyses one must sample randomly both X and Y correlation deals with association اور پھر ود ان بریکٹس بتایا گیا امپورٹینس اس کو نام دیا جا رہا ہے correlation deals with association importance regression deals with prediction اور اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے انٹینسٹی یہ وہی باتیں ہیں جو آلریڈی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ typical types of correlation جس میں دو ویریبلس وائی اور X Y variable Y axis پہ اور ایکس ویریبل ایکس ایکسس پہ اور یہ دو ویریبلس ان کے پلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی سب سے first figure on the left آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکس ٹپکل گرافس ہیں اور یہ اسکیٹر ڈائگرامس ہیں ان سے آپ کو آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ فرسٹ فگر میں جہاں پہ آر کی ویلیو وچ از کو ریلیشن یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ زیرو پوائنٹ نائن ہے let me see a word here at this point کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوریلیشن ریپرزینٹس یہ ویریبل ہے جو اصل میں ریپرزینٹ کرتا ہے degree of association between the between the variables تو فرسٹ گراف میں اس کوریلیشن کی ویلو ہے زیرو پوائنٹ نائن اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ تقریباً ایک اسٹریٹ لائن میں ہیں اور spread of all the points is very narrow یعنی نیرو بینڈ میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس قسم کے گراف کو اگر آپ دیکھیں تو اٹ مینس کے پوائنٹ نائن یعنی ninety percent correlation between the variables ہے is a very high figure تو یہ اس قسم کے کوریلیشن کو پازیٹو کوریلیشن کہا جاتا ہے آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں رائٹ سائڈ پہ ملازہ کیجئے یہی گراف ود اے ڈفرنس کہ اب یہ وائی کی value is decreasing as the value of X is increasing یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن ورڈ اس کا ٹرینڈ ہے تو یہاں پہ بھی ڈگری آف ایسوسیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اتنی ہی ہائی ڈگری آف ایسوسیشن ہے اسی ٹائپ کا کوریلیشن ہے بٹ ود اے ڈفرینس کہ یہاں پہ correlation is minus zero point nine تو یہاں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس قسم کے گراف جہاں پہ value of one variable increase with with value of the other variable correlation treated as positive یعنی پازیٹیو جب چینج ان ویلیو ہو اور اگر ہائی ڈگری آف ایسوسیشن ہے جیسے یہاں پہ زیرو پوائنٹ نائن تو کو ریلیشن جب آپ ورک آؤٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو بڑا ہائی ہے اس کیس میں زیرو پوائنٹ نائن پلس لیکن جو دوسرا گراف آپ نے دیکھا جہاں پہ ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے exactly similar type of association یعنی ویلو دو ڈیکریز ہو رہی ہے لیکن ویریبلس آپس میں اسی طرح سے ریلیٹڈ ہیں جس کا مطلب ہے کہ جب وائی کی ویلو ڈیکریز ہوگی تو ایکس کی ویلو انکریز ہوگی تو اس وجہ سے یہ جو نیگیٹو بہیویئر ہے اس گراف کا کو ریلیشن کی ویلو نیگیٹو آئے گی جب ڈاؤن ورڈ گراف نظر آ رہا ہے تو آبویسلی کو ریلیشن از نیگیٹو تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں درمیان میں دیکھیے سیکنڈ یعنی third second row of these figures اور اس میں آر کی ویلو زیرو پوائنٹ فائیو دی ہوئی ہے اور رائٹ right سائڈ پہ گراف دیکھیے جس میں ایکس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے with a decrease in value of Y اور اسپریڈ یہاں بھی اتنا ہی ہے جتنا لیفٹ سائڈ پہ تھا تو یہاں پہ correlation minus zero point five ہے تو یہاں بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے کیسز جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں جو گراف آپ نے پہلے دیکھے اب اسپریڈ بڑھ گیا اور اتنا اسپریڈ یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے گا کہ یہاں پہ کوریلیشن زیرو پوائنٹ فائیو ہے تو zero point five basically is not a very high correlation یعنی اس کو آپ سگنیفیکینٹ نہیں کنسیڈر کریں گے zero point five is a very low correlation لیکن جو بات دیکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اتنا اسپریڈ جب آپ کو نظر آ رہا ہے تو correlation zero point nine سے زیرو پوائنٹ فائیو تک آ گیا حالانکہ اسپریڈ بہت زیادہ نہیں ہوا یعنی آل دو اٹس اے بگر اسپریڈ لیکن پھر بھی پوائنٹس کافی ایک دوسرے کے قریب ہیں تقریباً ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ لائن ہے مگر کو ریلیشن کی ویلیو زیرو پوائنٹ فائیو ہو گئی تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ اگر اسپریڈ اس ٹائپ کا ہو جائے تو even without doing any calculations آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ان ویریبلس کا آپس میں کوئی سگنیفیکینٹ کو ریلیشن نہیں ہے آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں تیسری رو میں دیکھیے جو اسکیٹر پلاٹ ہے بالکل اب آپ یہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پوائنٹس کس طرح سے آرگنائزڈ ہیں there is no pattern whatsoever اور سملرلی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں رائٹ سائڈ جس کو ہم نیگیٹو کہہ رہے ہیں بالکل سملر گراف ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ the variables are not associated with each other یعنی کوئی آپ وہاں کنکلوژن نہیں ڈرا کر سکتے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں اور ایک کی ویلیو دوسرے کے ساتھ بالکل چینج نہیں ہو رہی ایسی سچویشن میں جہاں پہ کوئی کو ریلیشن نہ ہو degree of association is nil تو کو ریلیشن کوفیشن کی ویلو زیرو آئے گی so let me sum up the situation now کہ بیسکلی اگر بہت ہی high degree of correlation ہے تو نیئرلی ایسے لگے گا جیسے پوائنٹس ایک اسٹریٹ لائن پہ ہیں اگر اسپریڈ بہت نیرو ہے تو very high correlation point nine and above اگر مڈل اسپریڈ ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا تو زیرو پوائنٹ فائیو میں بی دا کوریلیشن اور پھر جو تھرڈ گراف آپ نے دیکھا اس میں بھی آپ کو یہ پتا لگ رہا ہے کہ یہ بیسکلی نو کوریلیشن تو یہ تین ٹائپس کے آپ کو کوریلیشنس اور دو ٹائپس کے گرافس دکھائے گئے تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کوریلیشن کیا ہوتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اب کو ریلیشن کوفیشنٹ کی ڈیفینیشن اس کو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا اسینشلی یہ کیلکولیشنز جو کی جا رہی ہیں یہ ساری ڈسپرشن کی کیلکولیشنس ہیں اور ڈسپرشن پہلے ہم بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جب آپ ڈیویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں between a variable and its mean تو that is one way of looking at how dispersed the different observations are اور یہ اس کا ویریشن ایک میئر آف ڈسپرشن ٹریٹ کیا جاتا ہے اب اگر آپ انہیں آبزرویشنس کو مین ویلو سے مین ویلو سے سبٹریکٹ کریں اور اس کو اس کا اسکوئر لے لیں اور سم کریں for all the points and divide by the total number of observations تو یہ ہم نے we went over this last time کہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بن جاتی ہے یعنی آپ ایک ویریبل کو اس کے مین کے ساتھ ہر ویلیو کو مین سے سبٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر square then sum of all the square deviations divided by the total number تو یہ ویریئنس اس کو کہا جاتا ہے اور یہ میئر آف ڈسپرشن کہا جاتا ہے اور ویریئنس کا انڈر روٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہلاتا ہے یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں اب یہ تو تھی بات ایک ویریبل کی تو اگر دو ویریبلس ہوں جیسے اس گراف میں ہم نے دیکھا اور وہاں پہ وہ ڈیویشن کی بات اگر ہو اور ان کے پروڈکٹ کی بات ہو جو پہلے سنگل ویریبلس ویریبل کے ساتھ ہم کر رہے تھے اب یہاں پہ دونوں ویریبلس کی ڈیویشنس ان کے پروڈکٹ کو اگر لے کے پھر اس کو آپ اسی طرح سے ٹریٹ کریں جیسے آپ نے ویریئنس کو کیا تو اس قسم کی ڈسپرشن کو اس ویریبل اس میجر کو کو ویریئنس کہا جاتا ہے یعنی کو ویریئنس کے بٹوین دا ٹو ویریبلس کیا ویریئنس ہے کیا ڈسپرشن ہے تو یہ ایک بڑا امپارٹینٹ میئر ہے ڈسپرشن کا کو ویریئنس بٹوین ٹو ویریبلس اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے کو ریلیشن کی کیلکولیشنس میں اور اس کا ڈائریکٹ جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے کہ covariance of the two variables X and Y کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں standard deviation of first variable into standard deviation of the second variable تو یہ آپ کے پاس کو ریلیشن آ جاتا تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ کو ویریئنس جب کو ریلیشن ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو کو ویریئنس پہ نکالنا پڑے گا سیکنڈلی اسٹینڈیوشنس بھی ہمیں نکالنی پڑیں گی for each both of the variables تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں یہاں پہ ایکسپلینیشن آپ کو دی جا رہی ہے کہ اسٹینڈرڈائز transform of the covariance is calculated by dividing it by the product of the standard of X and Y اس کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا یعنی اسٹینڈرڈائز ٹرانسفارم کیوں کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو جو پروڈکٹ تھا ان اٹ سیلف وہ ریپرزینٹ کرتا ہے covariance between the two variables تو اب اس کو ایک اسٹینڈرڈائز طریقے سے اسٹینڈرڈائز شکل میں اس طرح سے لایا گیا کہ اس کو دونوں اسٹینڈرڈ ڈیویشنس پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا تو اس طرح سے آپ نے وہ کو جو آپ نے ڈیفائن کی as a product of the deviation of each variable from its mean اور اس کا سم وہ آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو آپ یوز کریں ایز اے سم تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اسٹینڈرڈائز شکل میں کنورٹ آپ کر رہے ہیں اور یہ فارمولا آپ استعمال کر رہے ہیں یعنی فارمولا آپ نے اسٹینڈرڈائزیشن کی وجہ سے کیا کہ covariance of the two divided by the stand تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اور اس کو پھر کہا جا رہا ہے کہ it is call the population correlation اور یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ R is equal to S X Y divided by S X اور ایس وائی یعنی ایس یہ پلیز نوٹ کہ یہاں پہ یہ کو ویریئنس کا سمبل ایس اگرچہ آپ نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا سمبل ہے تو اس کو آپ جب اس شکل میں لکھیں گے ایس ایکس وائی تو it will not be standard deviation it will be covariance تو اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا کہ coefficient of correlation is equal to the covariance اس کا سمبل ہے S X Y divided by S X into S Y یعنی یہ دو اسٹینڈرڈ ڈیویشنس ہو گئیں دونوں ویریبلس کی آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کریں کہ ہم نے اسینشلی کو ریلیشن کو ڈیفائن کر دیا کہ کو ریلیشن اسینشلی جو کو ویریئنس ہے divided by the deviation product دونوں ویریبلس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس سے اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا آئیں گی تو آپ نے پچھلے گراف جو دیکھے وہاں سے آلریڈی آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ ویلیوز کیا تھیں دو ہم نے سائڈس دیکھی تھیں ان میں سے ایک لیفٹ سائڈ تھی پازیٹیو اور آپ نے رینج دیکھا کہ سب سے جو کم ویلیو تھی وہ زیرو تھی لیفٹ سائڈ پہ اور سب سے زیادہ ویلیو تھی اس گراف پہ 0.9 point nine but if you have a perfect correlation تو یہ 1 ہوگی پلس 1 وچ مینس کہ جب پازیٹیو کوریلیشن ہے تو value zero to plus one ہوگی اور جب نیگیٹو کوریلیشن ہے تو value zero to minus one ہوگی in other words correlation کی value will range between minus one and plus one تو اس سے آپ کیا کنکلوڈ کریں گے اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور value minus zero point eight نکلتی ہے تو وٹ ڈو یو کنکلوڈ کہ there is a very definitive and very high correlation between the variables but it is negative یعنی ایک ویریبل کی ویلیو ڈکریز ہو رہی ہے اور دوسرے کی ویلیو بڑھ رہی ہے but a very significant relation similarly اگر 0.85 پوائنٹ ایٹ فائیو کوریلیشن ہے تو پازیٹیو ہے سو so اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ویریبل دوسرے کے ساتھ پازیٹیولی کوریلیٹیڈ ہے اور اگر ایک کی ویلیو بڑھے گی تو دوسری کی بھی ساتھ بڑھے گی تو اب آپ کو فارمولا یاد ہو گیا کہ کوفیشنٹ آف کوریلیشن کیلکولیٹ جب کرنا ہے تو covariance divided by the standard deviation of one variable multiplied by the standard deviation of the other variable پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا رینج کا minus one to plus one value اس کے درمیان ہوگی پھر یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اگر ہائی کو ریلیشن ہے تو اٹ مینس کہ ہائی ویلیو ہے تو high degree of association between the variables اگر بہت ہائی کوریلیشن ہے تو obviously you will use it پھر آپ کہیں گے کہ ریگریشن ماڈل کی اپلیکیشن کی جائے ریگریشن اکویشن ورک آؤٹ کی جائے تاکہ ہم پرڈکشنس میں اسے استعمال کر سکیں تو آئیے آگے چلیں یہ سلائڈ میں آپ کو اب ایکسپلین کر چکا ہوں اب یہاں پہ اس سلائڈ پہ بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں ان اے ڈفرنٹ مینر اور اس وجہ سے میں آپ کو یہ سلائڈ دکھا رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ آپ یہ ڈیفینیشن یہ ٹرم شاید انکاؤنٹر کریں پہلی بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ R always lies between minus one and one یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں دوسری بات کہ آر اسکوئر یہ آر ٹو یہاں نظر آ رہا ہے لیکن یہ آر اسکوئر ہے اصل میں R square is the coefficient of determination which measures the proportion of the variance in X one اور X two to explained by variation in X X اور ون یعنی نئی ایک بات یہاں پہ آپ کے سامنے آ گئی کہ آر اسکوئر بھی ایز اے پیرامیٹر استعمال ہوتا ہے اور اس کو as a coefficient of determination کہا جاتا ہے اور اس کی انالوجی ہے لیٹ می ایکسپلین کہ جس طرح سے آپ نے ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بات کی تو یہ ان اے وے سملر سچویشن ہے اور یہ اسی طرح سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب آر اسکویئر کی بات کریں گے تو پھر ویریئنس بٹوین دا ویریبلس کی بات ہوگی کہ ایک ویریبل کی variance with respect to the other variable تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب وہی باتیں یہاں بھی چل رہی ہیں ایک اور اینگل ہے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ کوفیشنٹ آف کو ریلیشن کہ the strength of the association یہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں اسکیل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہ دوسری بات نوٹ کریں کہ gives an intuitive feel for how strong the association is regardless of the original units of X and Y اس پہ بات ہو جائے کہ ایکس کی ویلیو یعنی آر کی ویلیو یہ آپ کو بتایا جا رہا کہ ڈیٹا جو مرضی تھا تو اس سے آپ کو ایک انٹویشن سے انٹویٹو کہ ایک دم انٹویشن ایک آئیڈیا اسٹرائک ہو جاتا ہے کہ ہائی ویلیو دیکھی اوریجنل ڈیٹا حالانکہ بالکل نہیں دیکھا کہ اوریجنل ڈیٹا کیا تھا اس کی ویلیوز کیا تھیں مگر ایک انٹویٹو فیل ڈیولپ ہو گیا کہ یہ ویریبلس بڑے آپس میں ریلیٹڈ ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس کی امپورٹینس میں ادا کیجیے کہ ایک پیرامیٹر کی ویلو آپ کو یہ بات بتا رہی ہے لیکن یہاں میں ورڈ آف کوشن بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ correlation understanding the underlying phenomena ایک بڑا ڈینجرس پیرامیٹر بن سکتا ہے اور یہ بڑی کتابوں میں دلچسپ سٹوریز لکھی گئی ہیں اور جس میں مثلا ایک سٹوری یہ تھی کہ ایک پرٹیکولر یونیورسٹی میں the number of divorces of highly educated women is very high ایک انالیسس کیا گیا اس میں یہ اسٹڈی کی گئی اور ریسرچر نے یہ نتیجہ نکال دیا کہ the the higher the education of the women in particular country the higher the rate of divorces تو یہ typical this was not the true reflection of the actual situation لیکن وہ جس طرح سے انالیسس کیا گیا جس طرح سے ڈیٹے کو سلیکٹ کیا گیا وہ اتفاق سے وہ کنڈیشنس ایسی نکلیں کہ وہ واقعی وہ ان دو ویریبلس کے درمیان کو ریلیشن بڑا اسٹرانگ نکلا تو یہ ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ آپ جب اس قسم کا انالیسس کریں ریلیشن انالیسس کریں تو اس کو blindly please don't accept it جب بہت ہائی کو ریلیشن ہو تو سوچ طلب بات ہوتی ہے یہ میں کئی انالیسیز ڈیورنگ مائی اسٹڈیز کر چکا ہوں and I can share my experience with you کہ ہماری جو مثلاً نیشنل انکم پروجیکشنز اور جی ڈی پی کے ساتھ اگر ہم ان کو ریلیٹ کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ the correlation I was very amaze to find that the correlation was point nine five یعنی ہمارے جو اکنامک پیرامیٹرس تھے وہ اتنے کلوزلی لنک تھے کہ one would wonder you know why and how these things are true کہ اتنا ہائی کو ریلیشن کس طرح سے ہو سکتا تو اس یہ ورڈ آف کوشن ہے بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور اس کو ہر اپنی انالیسیز میں یوز کریں but be watchful and careful that the basis for your analysis is sound تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں تو یہ ایک اور ایک دو باتیں جو آلریڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں but word in a different way کہ نیئر پلس ون اور minus one means very strong اور near zero means very weak اس پہ بھی بات ہو جائے کہ جو ورڈنگ یہاں پہ شو کی گئی ہے یہ ڈگری آف ایسوسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مائنس ون یا ون ہے تو ویری اسٹرانگ ایسوسیشن ہے اور اگر زیرو ہے یا اس کے قریب ہے تو ویری ویک یعنی practically no correlation between دا ویریبلس آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہ پوائنٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں let me first read it then I explain it پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ existence of a high correlation does not mean that there is causation اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ there can exist spurious correlations and correlations can arise because of the action of a third unmeasured or unknown variable تو let me explain these points کہ اس میں یہ بات میں آلریڈی آپ کو بتا بھی چکا ہوں کوشچن بھی کر چکا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو کوریلیشنس ہوتے ہیں کئی باتیں اگر آپ ان کو آپس میں کوریلیٹ کریں تو they may not have any link whatsoever with each other and yet you might end up with a very high correlation تو یہ وہ سارے یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کی so please be careful this is I would like to emphasise this point all over again تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں یہاں ایک بات رہ گئی جو دوبارہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کازیشن یہ پچھلے لیکچر میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ causal causality I explain this term کہ آپ نے انالیسس کیا اور پتہ لگا کو ریلیشن بڑا ہائی ہے تو اس سے آپ کو یہ تو نہیں پتا لگ رہا کہ ویریبل ون دوسرے ویریبل کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ اگر ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے انفلیشن بڑھ جاتی ہے کاسٹ آف لونگ بڑھ جاتا ہے تو کمپنیز کو اپنے امپلائیز کی تنخواہ بڑھانی پڑتی ہے یہ اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک کانسیکوینس ہوتا ہے کہ when one variable changes the other variable also has to change تو یہ کوزل ریلیشن شپ ہے کوزیلٹی کی سچویشن تو پلیز نوٹ کہ کو ریلیشن جب آپ اسٹیبلش کر لیں گے it does not mean that there is a causal relationship between the two variables they may be correlated but there may not be a causality between them تو آئیے آگے چلیں اب ہم نے یہاں پہ وہی جو میں باتیں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اس کی اب ایکویشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک بتایا جا رہا ہے is the product moment correlation coefficient R اور یہ اب آپ کے سامنے یہ equation covariance X Y کی ایکس کوما وائی اس طرح سے لکھا جاتا ہے divided by S X multiplied by S Y اب آئیے دیکھیے کو کا فارمولا کو with in bracket X comma Y bracket closed to sum of product first value is X minus X M یہ میں نے استعمال کیا X M as the mean value of X یعنی deviation of X from the mean of X اور دوسرا پروڈکٹ ہے دوسری value Y minus the mean of Y تو ہر ویلیو ایکس لکھا ہوا ہے it means for every value of X آپ نے یہ نکالنا ہے and then you sum of these two the product of these two deviations اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نمبر پہ یہ کو ویریئنس کی تو یہ ڈیفینیشن ہے اور پھر اسٹینڈرڈ ایویشن بھی similarly we have explained earlier کہ یہ سم آف اس کا ایک ڈفرینٹ فارمولا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سم آف ایکس کی ویلیو کا اسکوائر اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نمبر پہ اور مائنس اس کے مین ویلیو کا اسکوائر یعنی سم پہلے آپ نے کیا آف آل دا ایکسز اور اس کو پھر مائنس ایکس ایم اسکوائر یعنی ایکس مین اسکوائر اور اس کا پھر انڈر روٹ لے رہے ہیں اور سملرلی ایس وائی کی کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ آپ وہ ڈیویشن اسکوائر اور ڈیویشن نکال رہے ہیں اور اس کا انڈر روٹ لے رہے ہیں تو یہ تین فارمولے آپ کے پاس اب آ گئے کو ویرینٹس اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس شکل میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایکس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف وائی آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب بات ایکسل کی شروع ہو رہی ہے so let me first discuss what we can do in Excel Excel میں بھی جیسے آپ کو معلوم ہے جیسے اور اسٹیٹسٹیکل فنکشن ہے تو کو ریلیشن کا بھی ایک فنکشن موجود ہے اس کے علاوہ ریگریشن انالیسس کا ایک علیحدہ اسٹیٹسٹیکل فنکشن ہے جو بعد میں ہم اسٹڈی کریں گے تو آج میں نے آپ کے لیے دو ٹائپس کی ایکسرسائز کی ہیں which I would like to show you ایک کائنڈ آف مینوئل کیلکولیشن جس میں ساری وہ deviations as if we are doing it manually ایک ورک شیٹ بنائی ہے اس میں مین ویلیوز نکالی ہیں پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کو ویریئنس اور پھر یہ فارمولا اپلائی کر کے تو کوریلیشن نکالنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مینولی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے اور یہ تھیری جو ہم نے پڑھی فارمولے جو ہم نے سیکھے ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے پھر ایک بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ فارمولا ہے کوریل کے نام سے correlation correl C O double R E L it stands for correlation تو اس میں all you have to do is to insert the two arrays یعنی کچھ نہیں کرنا صرف اریز ڈیفائن کر دیں اینڈ you get the correlation between the two arrays without any intermediate calculation very very straightforward and simple تو یہ آپ کو اب ایکسل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کا انالیس جو آپ کریں گے اس کے دو پاتھ ہیں ایک تو پات ہے اس اس کے مینیوز کے تھرو آپ وزرڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹولس ہیں ڈفرینٹ ٹائپس جس میں ریگریشن کا ٹول علیحدہ ہے تو وہ آپ تھرو دا مینیو جائیں گے مگر دوسرا طریقہ ہے کہ ورک شیٹ آپ ڈیولپ کریں اس میں فارمولا لکھیں اور اس فارمولے میں وہ فنکشن کال کریں correl and you get the value تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں let me quickly go through it for summary of sample statistics use tools یعنی ٹولس کا مینیو آپ نے پہلے سلیکٹ کیا پھر ڈیٹا انالیس پھر ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس تو یہ سیمپل اسٹیٹسٹکس تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں انڈیویجل سیمپل اسٹیٹسٹکس میں آپ یوز کرنا ہے آپ نے انسرٹ کے مینیو میں جائیں گے آپ پھر فنکشن سلیکٹ کریں گے پھر اسٹیٹسٹیکل آپ سلیکٹ کریں گے اور آپ کے سامنے پھر ایک لمبی لسٹ آ جائے گی ڈفرینٹ فنکشنس کی then you select the function you want use تو یہ تو طریقہ ہو گیا کہ ہم مینیوز کے تھرو کیسے جا سکتے ہیں پھر یہاں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ in Excel use the correl function to calculate correlations اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ دا کو ریلیشن کو is also given on the output from tools یعنی مینیو آپ سلیکٹ کریں گے ٹولس پھر ڈیٹا انالیس پھر کوریلیشن اور ریگریشن یعنی یہ پاتھ بھی آپ کے پاس ہے آئیے آگے چلیں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ٹپکل ایگزامپل لی ہے let me show you that slide first یہ یہاں پہ اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکس اور وائی کی دو سٹریمز ہیں جن میں ایکس کی ویلیو ہے two five four six and three this is the array for X اور وائی کی ہے sixty hundred seventy ninety eighty اب یہ دو اسٹریمس ہیں ہمارے پاس ٹو اریز اور ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا کوریلیشن کیا ہے بٹوین دیز ٹو تو آئیے واپس اس سلائڈ پہ پہلے چلیں تو سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اسکیٹر ڈائگرام بنائی اور یہ میں for your information let me see word here کہ اسکیٹر ڈائگرام جب آپ بنائیں گے ایکسل میں تو ایکسل میں یا تو تھرو دا مینیو آپ جا سکتے ہیں اگر اس کے تھرو آپ نہیں جاتے تو ایکسل کا جو ٹول بار ہے وہاں پہ ایک چارٹ کا سمبل بنا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ you will select the arrays then you will pick that symbol اس کو آپ سلیکٹ کریں گے چارٹ کا تو وہ ایک چارٹ وزٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس میں جا کے تو there are many different options اور میں نے چونکہ اسکیٹر ڈائگرام بنانا تھا تو I selected the scatter diagram and then I just set next and finish تو ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ صرف سلیکٹ کریں ریس کو اور جا کے اس کو سلیکٹ کریں پھر آپ کے پاس چوائسیز ہیں you can right click properties میں جائیں اس کے وہ ڈائلاگ باکسز ہیں چارٹ کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹس آپ چینج کر سکتے ہیں ڈسائڈ کر سکتے ہیں اس پہ کیا ٹیکسٹ ہوگی کیسے اس کو کیا جائے گا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اسکیٹر ڈائیگرام بنا لی جائے اب میں نے سب سے پہلے اسکیٹر ڈائیگرام جیسے بنائی ہے پلیز نوٹ کہ یہاں میں نے دونوں ویریبلس علیحدہ شو کیے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ ذرا دوبارہ چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ایڈورٹیزمنٹ اور سیلز یعنی اسٹڈی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی نے کچھ ایکسپینس کیا ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ اور اس کے ریزلٹ میں ان کی سیل کے what was the relationship and how high correlation do we have کیا واقعی اس کا بینیفٹ ہوا ہے جو ایڈورٹیزمنٹ پہ ایکسپینس کیا گیا how effective was it and how related these two variables are and what is the degree of association between the variables تو یہاں پہ سوائے اس کے کہ آپ یہ دونوں پوائنٹس اسکیٹر ڈائگرام ایک اپر آپ دیکھ رہے ہیں گراف پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وتھ جیئرس ویلیوز کو پلاٹ کیا گیا اس پہ اسکیٹر ڈائگرام نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے کہ یہاں پہ وہی سیلس کی ویلیوز اب ایڈورٹیزمنٹ کے اگینسٹ پلاٹ کی گئی ہیں and let me point out one thing کہ جب آپ اس قسم کے پلاٹ کریں اسٹڈی آپ کریں تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ انڈیویجل ویریبل کو پلاٹ کر کے تو اس کی ویریشن اینولی کیسے ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی اگر ویریبلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے تو وہ نیئرلی پیرل لائنز آپ کو نظر آئیں گی اس سے آپ کو کافی اندازہ ہوگا کہ اگر ایک ویریبل کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو دوسرے کی بھی ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی تو یہ یہ تو تھا پہلا فرسٹ ٹائپ آف پلاٹ اب دوسرا جو اصل میں پلاٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ویریبلس کو آپس میں پلاٹ کیا جائے value of one variable plotted against the value of the other variable تو یہ وہ پلاٹ ہے جو اصل میں ہمارا ٹرو اسکیٹر ڈائگرام جو ریگریشن میں کام آئے گا تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اور دیکھیں کہ یہ پوائنٹ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن ہے اور اس کے ارد گرد یہ پوائنٹس ڈرا کیے گئے ہیں تو without doing any further analysis یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ there is a very high degree of association between the sales and advertisement تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چل کے دیکھیں کیلکولیشن کیسے ہوئی اب یہ ورک شیٹ میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ ایکس اور وائی کی اسٹریمس تو ایز اٹ از آپ کو نظر آ رہی ہیں پھر نیکسٹ کالم میں ایکس اسکوئر کی ویلیو ہے وہاں فارمولا لگایا گیا which I won't go through now because we have gone through these formulae many times اس سے نیکسٹ کالم میں Y square again using the formula work out کیا گیا صرف پہلی رو میں میں نے فارمولے لگائے اور ان کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیا باقی روز میں تو وائی اسکوائر کے بعد ایکس وائی کی ویلیو نکالی تو یہ ویلیوز جب ہمارے پاس آ گئیں ایکس وائی سے ایکس اسکوائر وائی اسکوائر پھر ایکس وائی پھر ہمیں چاہیے ایوریجز چاہیے مین ویلیوز تو یہ ایکس ایم آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو چار نکلی ہے اگین یوزنگ اے فارمولا اس کے پیچھے فارمولہ لگایا گیا پھر Y M mean of Y کا فارمولہ لگایا گیا پھر اسٹینڈرڈ ایویشنس نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹو اور ایکس ایم کے انڈر ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں ون پوائنٹ فور تو یہ وہی فارمولہ جو ابھی ہم نے سلائڈس پہ دیکھا تھا اس کو استعمال کیا گیا اس کو یہاں پہ ایکسل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لکھا گیا پھر standard deviation of Y variable fourteen point one four بھی اسی طرح سے لکھا گیا اور آخر پہ آر کی ویلیو کا فارمولا صرف میں نے آپ کو دکھایا اور لیفٹ سائڈ پہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں زیرو پوائنٹ ایٹ تو یہ ویلیو اس فارمولے سے نکلی یہ covariance H seventy three is covariance divided by F seventy three which is one standard deviation multiplied by G seventy three the other standard deviation اور ویلیو زیرو پوائنٹ ایٹ آ گئی تو آئیے دیکھیں آپ اگلی سلائڈ پہ کہ یہ کیسے آسانی سے فارمولے سے فنکشن سے ہوا یہ سلائڈ آپ کے سامنے آ گئی کہ دو اسٹریمس دی ہوئی ہیں اور یہ فارمولا کوریل اور ودن بریکٹ صرف رے پہلی دی گئی ہے سیمی کولن اور کوما اور پھر دوسری array as input and you can see کہ بلو اور گرین ریکٹینگلس بتا رہی ہیں آپ کو کہ یہ ارے سلیکٹ کی گئی ہیں اور اس کو جب آپ انٹر کی کی دبائیں گے تو 0.8 پوائنٹ ایٹ ویلیو آ جائے گی اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے کو ریلیشن کو کس طرح سے مینولی اور مائکروسافٹ ایکسل میں کیا گرافس بھی دیکھے کس طرح سے ڈفرنٹ ٹائپس آف کوریلیشن ہوتا ہے فارمولے دیکھے ڈفرینٹ پوائنٹس ڈسکس کیے تو آج کے لیکچر میں تو میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے لینئر ریگریشن کی لائن فٹنگ کچھ باتیں کوریلیشن کی آبیسلی پھر ہوں گی مائکروسافٹ ایکسل کا کچھ ذکر کیا جائے گا یہ ورک شیٹ جو تیار کی گئی ہے اس کو میں نے ویب سائٹ پہ لوکیٹ کر دیا ہے تو آپ kindly download it and work with the correl function اور وہ جو مینوئل کیلکولیشن میں نے آپ کو کر کے دکھائی وہ آپ خود کریں تو let me with this reminder close this lecture today students آج کا لیکچر بھی بڑا دلچسپ رہا ہوگا کئی باتیں ہم نے سیکھیں کو ریلیشن جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ ہم نے کیا آج کے لیے اتنا ہی یاد دہانی مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیے محنت جاری رکھیے آج کے لیے خدا حافظ السلام علیکم